شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.shahideislam.com ترغیب الآخرت بھائی آخرت کی کھیتی کیا ہے آخرت کی کھیتی ہیں اعمال صالحہ آخرت کی کھیتی کیا ہے اعمال صالحہ کا بیج ڈالو یہ کھیتی بڑھے گی اور اس کا پھل کب ملے گا ہاں وہاں قیامت کے اندر اٹھاؤ گے اعمال صالحہ کھیتی ہیں اور جو ثواب پاؤ گے وہ پھل ہوگا اس کا جو آدمی ارادہ کرتا ہے کھیتی آخرت کا نزد لہو پہ آپ سے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے رہیں گے بڑھاتے رہیں گے حتیٰ کہ ایک کے بدلے کتنی ثواب ملے گا سات سو من کا نجرید سب دنیا تزہید منت دنیا کا بیان پہلے ترغیب الآخرت تھی اب تزہید منت دنیا اور جو آدمی دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے فقط اس کو آخرت کی کھیتی کی طرف ارادہ ہی نہیں ہوتا تو یہ کافر ہوگا مسلمان ہوگا کافر ہوگا یہ اور جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کی کھیتی کا بالکل فقط دے دیں گے ہم اس کو دنیا کی کھیتی سے دنیا کے ڈھیر لگ جائیں گے اور نہ ہوگا واسطے اس کے آخرات کے کوئی حصہ یہ کافر ہے ام لہم شرکا یہ زجر ہے آگے فرمایا کہ آخرت کا جو احساس نہیں کرتے دین حق کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے جو شرکا بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی اور دین دیا ہے ان کو تمام انبیاء کا دین ایک ہے اسلام دین حق یہ جو اس پہ نہیں چلتے تو ان کے جو معبودان باطل ہیں شرکا ہیں انہوں نے کوئی دین دیا ہو تو ظاہر کریں سامنے زد کیا واسطے ان کے ایسے شرکا ہیں کہ مقرر کیا انہوں نے واسطے ان کے ایسا دین کہ نہ اجازت دی ہو اس دین کی کس نے اللہ نے اجازت نہ دی ہو تو سامنے لے وہ دین سمجھے بلا ولا کالمت الفاصل اضال شبو شبو وہی ہے کہ اگر ہم باطل پہ ہیں تو ہمارے اوپر عذاب آ جانا چاہیے اضالہ شبو اور اگر نہ ہوتی بات فیصلے کی کہ مکمل عذاب موت کے بعد آئے گا تو عملی فیصلہ کیا جاتا ان کے درمیان اور واقعی ظالم ان کے لیے عذاب دردناک آخرت میں تو ہے یقینی کہ تخویف اخروی لکھو اور بے شک ظالمین ان کے لیے عذاب دردناک ہے طرز ظالمین دیکھے گا تو اس دن ظالموں کو ڈرنے والے مما کا سبو اپنے بد امبالوں کے وبال سے یہ مما کا سبو سے پہلے وبال مقدر ہے ڈرنے والے وبال ان اعمال سے جو ان نے کیے وہ واقعوں میں ہیں اور ان کے اعمال کا وبال واقع ہوگا ساتھ ان کے عذاب کی شکل میں بلزین آپ بشارت جو ایمان لے عمل کی اچھے فی روزات الجنہ وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے بھائی جنات جمع ہے یا نہیں تو معلوم ہوا کہ جنت کے بہت درجے ہیں یہ جنت اوپر جنت اوپر جنت حضرت نے فرمایا کہ اللہ سے طلب کرو کو کیا صحابہ نے عرض کیا حضرت فردوس کیا ہے فرم آل الجنت کیا بحث کا اوپر والا حصہ کیا ہے فردوس ہے اس لیے میں نے اس کا نام کیا رکھا ہے گلزار فردوس کیونکہ شہیدوں کا ٹھکانہ بہت اونچا ہے تو یہ گلزار فرداؤس ہے سمجھے جی یہ میرا نام رکھا ہوا ہے وہ میرے شعر ہیں نا پاکست نظم ہے گلزار فردوس اچھا یہ جی۔ فی روزات لہم لہما ان واسطے ان کے جو چاہیں گے نزدیک رب اپنے کے کا یہی بہشتی اللہ کا فضل ہے بڑا ظال کا یہ فضل کبیر وہ ہے بہشت کہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے اپنے بندوں کو اللہ زین اعمن و مستحقین بشارت بشارت کے مستحق وہ ہیں جن کے عقائد بھی درست اعمال بھی درست ایمان اور عمل بھی اچھے اللہ علیہ اجرا ترغیب ایمان و مال صالحہ جب ادھر فرمایا نا اللہ زین صالحہ تو آگے ترغیب ہے اسی ایمان اور مال صالحہ کی آپ آ فرما دیجئے نہیں سوال کرتا میں تم سے اوپر اس کے کسی معاوضے کا اللہ فی القربا بابا مبت القربا جو ہے نا اس کے معنی کے اندر بہت غلطیاں کی جاتی ہیں دو معنی میں بتاتا ہوں آپ کو آسان کہ لکھ لو نہیں سوال کرتا میں تم سے اوپر اس تبلیغ کے معاوضے کا مگر محبت کرنی بیچ قرب خدا بندی کے یہ معنی لکھ لو گے مبدت کا معنی محبت کرنی پھر قربہ بیچ قرب خدا بندی کے مگر محبت کرنی بیچ قرب خدا بندی قرب خدا بندی محبت کرو گے تو کیا کرو گے بھی ایمان اور اعمال صالحہ ہوں گے تو قرب حاصل ہوگا یہی ہے محبت کرنی بیچ قرب خدا بندی کے قرب کس سے حاصل ہوگا ایمان اور اعمال صالح ایک معنی دوسرا معنی سنو وہی لکھ لو مگر محبت کرنی بس سبب کرابت کے اب فی سبیہ ہو جائے گا اور قربا کا معنی ہوگی کرابت رشتہ رشتے دار مگر محبت کرنی بس سبب کرابت کے یہ حضرت نے مکے والوں کو کہا او مکے والے میں تم سے کوئی تبری کا معاوضہ نہیں لیتا پیسے نہیں لیتا لیکن میں تمہارا رشتے دار ہوں یا نہیں تو کیا رشتہ داری کے حقوق یہی ہیں کہ میرے ساتھ بیکاٹ کاٹ کر دو اسی یہی رشتہ داری کے حقوق ہیں کم از کم رشتہ داری کے حقوق تو ادا کرو کہ رشتہ داری کے حقوق میں کیا ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے نا بس وہ رشتہ داری چلو خیال کرو میرا وہ یہی ہے اور پہلا معنی وہی وہ میں ترق اور جو شخص کمائے گا کوئی نیکی ہم بڑھا دیں گے اس نیکی کے اندر خوبی ہوگی بڑھا دیں گے واسطے اس کے اس نیکی کے اندر خوبی کو جیسے ابھی میں نے کہا ہے کہ ایک کے دس سے لے کے سات سو تک نیکی بڑھتی رہے گی بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں قدردان ہیں ام یقول نفترا کوئی شکوہ ہے صداقت قرآن کے سلسلے میں شکوہ ہے کفار کا کیا کہتے ہیں کفار کہ گھاڑ لیا محمد نے خدا پہ جھوٹ قرآن خود بناتا ہے اور نسبت خدا کی طرف کرتا ہے شہید اسلام جواب شکوہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر محمد کریم اپنی طرف سے قرآن بنا کے خدا کی طرح نسبت کرتا یعنی خدا پہ جھوٹ بولتا تو قانون ہے دروغے را نہ باشد فروغے قانون ہے کہ دروغ ران باشد فروغ دروغ کو فروغ نہیں ہوتا دروغ چمک نہیں سکتا وہ چند دن کی بہار ہوتا ہے دروغ ختم ہو جاتا ہے اب دیکھو اس وقت سے لے کے اب تک قرآن پڑھا رہا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا قرآن کا مقابلہ بھی کسی نے نہیں کیا اعجاز قرآن ہے تو کیا یہ دلیل نہیں اس بات کی کہ حضور بھی سچے قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے اگر جھوٹ باندھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چند دن کے اندر اس کو بے فرو کر دیتا کو نہ چمک نہیں دیتا حضور کے دل سے بھی مضامیر ختم کر دیتے حضور کی زبان پہ بھی مہر لگا دیتے جب حضرت پڑھتے آ رہے ہیں کیا مت تک پڑھا جا رہا ہے تو دلیل ہے شداقت کی سمجھی بات دیکھو جی فع اللہ جواب شکوا تم کہتے جھوٹ ہے تو پس اگر چاہتا اللہ مہر لگا دیتا تیرے دل پہ یعنی دل سے قرآن کے مضامین بھی ختم ہو جاتے کیونکہ سنت اللہ ہے و یم اللہ الباطلا و یحق الحقہ یہ سنت اللہ لکھو میرے عزیز قرآن کے اندر چاند جگہ ایسے ہیں جہاں واؤ کو گرا دیا گیا ہے ایک صورت خطی ہے مصحف عثمانی کی صورت خطی ہے ورنہ اور کوئی وجہ نہیں واؤ کو گرانے کی اے یم ہو جو ہے یہ واؤ گری ہوئی ہے نہیں مہا یم ہو تو گرانے والا کوئی ہے پہلے وہ کوئی جازم دینے والا کوئی ہر کوئی ہے پہلے آ یا کوئی اور کو تو ہے اصل و یم ہو لیکن لکھنے کے اندر واؤ نہیں لے گی کہ صورت خطی اس کی طرح خط عثمانی کی سمجھے ہاں واؤ کو گرا دیا ورنہ جازم کوئی نہیں سنت اللہ لکھو اللہ کا طریقہ ہے کہ مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ باطل کو اگر حضور نے نبوت کا کیا ہے باطل دعویٰ تو کیا رہے گا وہ مٹ گئے رہیں گے نا کوئی آپ کے سامنے ابھی تک وہ جس نے دعویٰ کیا تھا مسلم کذاب اس کی ہے ادھر امت نام و نشان بھی مٹ گا سمجھے اب یہ مرزا غلام قادیانی جو ہے نا یہ بدنام ترین ہیں باتیں یہ انگریز جو ہے نا انگریز انگریز جسی طرح ان کو یہودوں کو پال رہے ہیں انگریز ان کو بھی پال رہے ہیں یہ انگریز کا خوش خود کاشتہ پودا ہے ایسے میں کیا اور مٹا دیتے اللہ تعالیٰ باطل دعوے کو جو حق الحق کا اور ثابت رکھتے ہیں حق کو بے کالمات ہی اپنے دلائل براہین کے ساتھ کالمات کا بنا دلائل براہین کے ساتھ بے شک وہ جاننے والے ہیں راز راسین کے واہ اللہ دی ترغیب توبہ اللہ وہ ذات ہے جو قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے توبہ کرو اخلاص کے ساتھ اللہ قبول کرتے ہیں پیاف و سیاح اور مٹا دیتے ہیں برائیوں کو جو پہلے کی تھیں توبہ سے پہلے لو ماتا فلون اور جانتے ہیں اس اخلاص کو تو تم کرتے ہو آیا توبہ اخلاص سے ہے ریا سے ہے سب کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ و یست جی بشارت لے کھل جی بشارت و برکت ایمان توبہ کرو شرک سے ایمان لاؤ اور بشارت سن لو برکت ایمان بھی و جی اب اور عبادت قبول کرتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے جو ایمان لائے عمل کی اچھے اور بڑھا دیتا ہے ان کی عبادت کے ثواب کو اپنے فضل سے باقی رہا کافر تو ان کے لیے تو عذاب سخت ہے نا یہ کافروں کو زجر ہے ولا بسط اللہ رزق الباد ہی یہ دلی لکڑی نمبر کتنی جی پانچ اور اگر فراخ کرتا اللہ تعالیٰ رزق کو اپنے بندوں کے لیے سب کو سب کے لیے رزق فراخ ہو جاتا لا بغ فی الارض تو شرارتیں کرتے کس کے اندر زمین کے اندر سمجھے جی لڑائی بڑئی یہ دنیا ایسی بلا ہے نا جس کے پاس ہے تکبر آ جاتے بے شرارت ہے لیکن نازل کرتے اللہ تعالیٰ بے قادر اندازے کے مناسب جو چاہتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی مسلطوں سے خبردار ہے دیکھنے والا ہے باہو ولدھی وہی دلیل لکڑی چلی آ رہی ہے وہی ہے جو اتارتا ہے بارش کو بعد اس کے نا امید ہو جاتے ہیں اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت کے آثار اور وہی کار ساز ہے تعریف کیا ہوا ہے اور اس کی قدرت کی نشان سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا زمین کا وما بصفی امام دابا اور جو کچھ پھیلائے ہیں آسمان و زمین کے اندر زی روح چیزیں جہاں دابا کا منع کرنا زی روح چیزیں اور جو کچھ قلعی ہے آسمان زمین کے اندر زیرو چیزیں یہ پتہ میں کیوں مانا کر رہا ہوں غور کرو دابا کا مانا اگر کیا جائے نا ما یا دب اور عرض یہ جانور جو زمین پہ چلتے ہیں تو کیا آسمان کے اوپر ہیں کوئی گدڑ لومڑیاں بلے <laughs> معافی ہے معافی ہے ماں کا مرجہ کون ہے کہ آسمان زمین میں پھیلائے ہے جانور تو جانور کا معنی کرو تو ہیں جانور آسمان پہ لہٰذا دابا کا معنی میں نے کیا کیا ہے زی روح چی یہ فرشتے بھی دابا کے اندر آ گئے پھیلائیں ان دونوں کے اندر زی روح چیزیں یہ مظہری کا حوالہ ہے یہ مجھے بڑے بڑے اشکال پڑتے ہیں نا مطالعے کے اندر پھر ایک جگہ حل نہیں ہوتا تو دوسری تفاصیل کو دیکھتا ہوں یہ مظہری کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں زیرو واہ واہ اور وہ اللہ تعالیٰ اوپر اکٹھے کرنے مخلوق جب چاہیں قادر ہیں وما اصابکم اسابق میں مصیبت تخویف دنیاوی اور جو ہی پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت پب ماں کا سبق اے جی وہ تمہارے اعمال کے سبب سے ہے بس بس سبب اس کے کہ قسم کرتے ہیں ہاں تمہارے میرے محترم قوم کا خطاب کس کو ہے تمام انسانوں کو ہے نہیں تو انسان میں نبی بھی آ جاتا ہے یا نہیں تو نبیوں کو جو تکلیفیں پہنچی وہ کیا گناہ کرتے تھے آخر حضور کو تکلیفیں پہنچی پہلی نبیوں کی تکلیفیں پہنچیں تو وہ کیا گناہ کرتے تھے کہ فب کا صبح تعلیم دیے تو اس کا جواب میں لکھواتا ہوں بما اصاب قوم اور جو پہنچتی ہے تم کو اے گناہ گارو قوم ضمیر کا خطاب کس کو ہے گناہ گاروں کو ہے نہ انبیاء اس میں داخل ہیں نہ بالغ نہ بالغ بچے بھی اس میں داخل نہیں نہ بالغ سمجھے ان پہ بھی کچھ تکلیف ہوتی ہے تھوڑا عمل کرتے ہیں غیر مکلف ہیں اسی طرح مجنون ہے غریب وہ بھی غیر مکلف ہیں سب نکل جائیں گے اور جو کچھ پہنچتی ہے تم کو ہے گناہ راغر و مصیبت وہ تمہاری بدعمالو کے سبب سے ہے وہ ماں کا وہ یافو ان کثیر اور درگزر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت سی بھائی ہم روزانہ کوئی نہ کوئی گناہ تو ہم سے ہو جاتا ہے کوئی خطا غلطی ہو جاتی ہے تو روزانہ ہمارے اوپر عذاب آتا ہے کیا اللہ درگزر فرماتے ہیں حضرت باعز بستانی رحمہ اللہ تعالی جا رہے تھے بازار کے اندر اوپر سے بکان تھا کسی کا گھر عورت نے راکھ گرا دی راکھ جانتے ہو ہاں، طرح راکھ گرا دی اوپر آ گری اب ہم میں سے کوئی پیر مولوی ہوتا نا تو اس کے چیلے چانٹے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیا لڑتے کہ حضرت صاحب کے اوپر راکھ کیوں پڑی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے الحمد کہا کیا کہا حضرت بازید بستامی نے کیا فرمایا الحمد خدا کا شکر مریدوں نے عرض کیا حضرت الحمد کیوں پڑھا فرمانے لگے میں تو آگ کے لائق تھا میرے اتنے گناہ ہیں کہ میں کس کے لائق تھا آگ کے لائق تھا یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے راکھ ڈالی ہے میرے اوپر آگ نہیں اللہ کی طرح یہ تھا بعض ہندوستان مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضرت کی مسجد میں میں نے ظہر کی نماز پڑھائی اور امامت بھی میں نے کری تھی وہاں حضرت بیزید بستامی کا مزار ہے ایران کے اندر بستام شہر ہے وہاں ہے تو ظہر کی نماز ہم نے وہاں پڑھی اور اثر پڑھی خرقان حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے قریب سمجھے جتنا جی؟ حضرت بعض بستانی کا بڑا مقام تھا سمجھے جی کیا تھا ایک عورت کنجری تھی کنجری بستان کے اندر لوگوں کو گمراہ کر رہی تھی زنا کے اندر تو حضرت تشریف لے گئے پر میں کتنی پیسے تو لیتی ہے ایک رات کے اس نے طے کر لیے کہ اتنے پیسے میں لیتی ہوں فرمایا میں یہ رات میرے ساتھ تو نے گزارنی ہے پیسے تو نے لے لیا ہے اور کہیں نہیں جانا اور جس طرح میں کہوں ویسے کرنا ہے حضرات میں غسل جا کے کر علیحدہ اور کپڑے تبدیل کر غسل کیا کپڑے تبدیل کر لیے آپ فرمانے لگے تھوڑی دور جا کے بیٹھ توبہ کا طریقہ بتا دیا توبہ کا استفار کا اس کے بعد فرمایا کہ میں جس طرح کوئی نواب پڑھوں اسی طرح تو کرتی رہے سمجھے اور اللہ سے دعا مانگتے رہے کہ اے اللہ اس کے دل کو تبدیل کر لے بس سحری کا وقت ہوا کہ اس عورت نے چیخ بھری رونے لگی کہنے لگی میری توبہ میری توبہ سب گناہوں سے میری توبہ چلتا تو اللہ کی بارگاہ میں کرنے لگے کہ نماز کی طرف تو میں لے آیا ہوں آگے دل کو تو موڑ دے یہ حضرت کی کرامت ہے بڑی مشہور ہے کہاں جی تو کیا فرمایا جی ہمارے بابا گناہ ہوتے ہیں چھوٹے بڑے تو ہمیں تکلیف اگر پہنچتی ہے تو گناہ ہوں گے سباب لیکن اللہ کرم فرماتے ہیں ہمارے بہت سے گناہوں سے درگزر فرما دیتے ہیں یہی ہے دیکھو غور کرو وہ یافوان کثیر اور درگزر کرتے ہیں بہت سی فتحوں سے وما ان تم بے الارض اور نہیں تم ہرانے والے زمین کے اندر اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پہ آئے تو تم بھاگ سکتے ہو بس صورت مواخذہ اگر اللہ پکڑنے پہ آئے ویسے درگزر کرتے ہیں پکڑنے پہ آئے تو نہیں تم ہرانے والے زمین کے اندر اور نہیں واسطے تمہارے سوائے اللہ کو کوئی کار ساز مددگار وہ مین آیا تھل جوار دلی لکڑی نمبر چھ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے جوار ہیں جوار کما نری کو بڑی بڑی کشتیاں یا باہری جہاز جو سمندروں کے اندر چلتے ہیں بحری جہاز بڑی بڑی کشتیاں اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی بڑی کشتیاں ہیں سمندر کے اندر مثل پہاڑوں کے اگر چاہے اللہ تعالیٰ تو یوس کے ری روک دے ہوا کو بھئی کشتیاں ہوا پہ چلتی ہیں نہیں ہوا بھی موافق ہو اگر چاہے اللہ تعالیٰ تھام دے ہوا کو پس ہو جائیں ٹھہری ہوئی کشتیاں اوپر سطح سمندر کے زہر کا من سطح سمندر بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے کس کے اندر مصیبت کے اندر اور شکر کرنے والا ہے کس کے اندر نعمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو کشتیوں کو کیا روک دیں ساتے سمندر پہ رہ جائیں ہوا رک جائے اور یو بے یا اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہلاک کر دیں ان کے اہل کو یو بے کو اہلا ہننا جو کشتی میں سوار ہیں یا ہلاک کر دے اللہ تعالیٰ کشتی والوں کو بس سبب اس کے کس کیا انہوں نے بعض کو ہلاک کر دے وہ کسی اور در گزر کرے بہت سے لوگوں سے یعنی اس وقت ہلاک نہ کرے موت نہ دے بعد میں عذاب دے یا ہلاک کر دے کشتی والوں کو بس بب اسے کس کیا اور معاف کر دے درگزر کر دے بہت اسے یا علم اللہ دینا یہ جا دے لوں اس سے پہلے مقدر ہے لے جنتا کے ماں تاکہ بدلا لے ان سے کن سے بدلا لے جن کو ہلاک کرے تاکہ بدلا لے ان سے جن کو ہلاک کرے اور پھر جان لیں وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں ہماری ایتوں کے اندر کہ نہیں واسطے ان کی جگہ بھاگنے کی فماؤتی تم میں شاعر تزہید من دنیا دنیا کے ساتھ دل نہ لگاؤ بے رغبتی دنیا سے ہو اور جو کچھ دیے گیا ہو کسی چیز سے بس وہ اسباب ہے دنیاوی زندگی کا یہ کیا چاہتی تہذیب من دنیا آگے ترغیب الآخرت اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اس دنیا سے اور دیر پا بھی ہے دنیا کی چیزیں فانی وہ دیر پا للذین آ مرو مستحقین ثواب کے اوصاف للذین آمنوا مستحقین ثواب کے پہلی پہلی صفات وہ ایمان ہے کہ اتقا درست ہو یہ چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے نمبر ایک بالا رب ربکلوں نمبر دو خاص اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں آگے نمبر تین جو بچتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے خاص طور پہ یہ نمبر تین ہے بابا انسان کوشش کرے کہ بے حیائی اور کبیرہ گناہ سے بچے باقی صغیرہ گناہ جو ہے نا اس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے ویسے صغیرہ گناہ وضو نماز سے کیا ہوتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھیں کیا کیا آدمی خیال کرے کوشش کرے اس بارے میں ویزا ماغاز بو یہ نمبر کتنی دی چار اور جب وہ ناراض ہوتے ہیں نا کسی پہ تو ہم یا فرون تو کیا کر دیتے ہیں باپ درگزر کر دیتے ہیں ولزی نست جاب نمبر کتنی جی پانچ اور وہ لو کہ کہا مانتے ہیں اپنے رب کا رب کا واقع مسلال نمبر کتنی جی چھ لکھتے جا رہے ہو نا اچھا جی وامرحم شورا بین ہوں نمبر سات اور ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں آپس میں ممار رکھنا نمبر آٹھ اور اس چیز سے کہ رزق دیا ہم نے خرچ کرتے ہیں ولدین اذا صاحب ہم نمبر کتنی جی نو اور جب پہنچتا ان کو کوئی ظلم وہ بدلہ لیتے ہیں پہلے تھا نا غازی بھی ہم یا پھروں عظیمت تو یہی ہے نا کہ جب غصہ آئے تو کیا کرو معاف کر دو لیکن بدلہ لے سکتے ہیں جب پہنچتا ان کو ظلم وہ بدلہ لیتے ہیں وہ و سیاتن سیاتن طریقے انتقام بدلے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک تھپڑ مارے تو ایک مارو تھپڑ دو نا اور بدلہ تکلیف کا تکلیف ہے اس کے برابر اتنی دو تکلیف ہارون الرشید کا بیٹا آیا باپ کے پاس کہنے لگا فلاں تھانے دار کے بیٹے نے مجھ کو تھپڑ ماری اب تھانے دار کیا چیز ہے اس کا بیٹا کہا جی بادشاہ کے بیٹے کو تھپڑ ماری ہارون اور رشید کہنے لگا بیٹے یہ بتا جتنا تھپڑ اتنا تھپڑ تو مار سکتا ہے اتنا مار سکتا ہے تو اندازہ انسان ہے غصے کے اندر زیادہ مار بیٹھتا ہے تو جب زیادہ تو مارے گا تو ابھی تو مظلوم ہے پھر کیا بن جائے گا غالب لیکن تو بادشاہ کا بیٹا ہے کل کو تو نے بادشاہی کرنی ہے تو میں تجھے سبق یہی نہ در گزر کا کہ معاف کر دو تاکہ یہ عادت بن جائے یہ تھے بادشاہ فمن افا و اصلاح پوش شخص کے معاف کرتا ہے دل سے اور اصلاح کرتا ہے معاملے کی ثواب اس کا اللہ کے ذمہ ہے ان نہ ہوتا شان یہ ہے تاکہ کوئی اللہ تعالیٰ نئی محبت رکھتے ظالمین کے ساتھ تو یہ طریق انتقام بتلا دیا اور معاف کرنا جو ہے عظیمت ہے ٹھیک ہے نا جی والا من سرا اور البتہ وہ شخص کے بدلہ لیتا ہے بعد مظلومیت کے یہاں ظلم کا من ظلم کرنا نہیں کیا ہاں مستر مجھول مظلوم ہے بدلہ لیتے ہیں بس یہی لوگ ہیں نہیں ان کے اوپر کوئی الزام یہ پہلے کی تفصیل کر دی ان مصبیروں سوائے الزام ان لوگوں پہ جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ اور سرکشی کرتے ہیں زمین کے اندر ناحق یہی لوگ ہیں انجام ظلم ان کے لیے عذاب دردناک ہے بالا منصابرہ ترغیب صبر جو صبر کرتا ہے درگزر کرتا ہے بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے سمجھے نہیں جی؟ بہرحال و مستحقین ثواب کے اوصاف تھے اور درمیان بے تشری آتی گئی وہ اللہ کفار کا انجام بد یہ مومنین کے اوصاف تھے یا نہیں اب مومنین کا اوصاف کے بعد وہی کفار حال ہے کفار کا انجام بد میں یوزل جس کو گمراہ کرے اللہ تعالیٰ فما لہم ولی انجام دنیاوی پس نہیں واسطے اس کے کوئی کار صاف بعد اللہ کے اللہ نے تو اس کو چھوڑ دیا نا اور کوئی کار ساز نہیں پتر ظالمین انجام اخروی اور دیکھے گا تو ظالموں کو جب کہ دیکھیں کہ عذاب آخرت کو تو کہیں گے حسرت کے ساتھ حل علا مرد من صبیر کیا ہے طرف لوٹنے دنیا کے کوئی صورت ہم دنیا کی طرف لوٹ جائیں کوئی صورت بنتی ہے علیہ حال مجرمین دیکھے گا تو ان کو پیش کیے جائیں گے اوپر آگ کے خاشعین جھکے ہوئے باوجہ ذلت کے یم ضرور امن طرف خفی وہ دیکھتے ہوں گے نظر چھپی چھپی سے وہ بھائی جو مجرم ہوں اور ان کو پولیس پکڑ جائے تو ایسے تکبر کے ساتھ دیکھتے ہیں ایسے نیچے نیچے دیکھتے ہیں ایسے ٹیڑیاں سے دیکھتے ہوں گے نظر چھپی سے وکال لذین آ یہ حال دوم ہے وہ پہلا حال تھا کفار کا یہ کفار کا حال کیا ہے دوم شماتت آدا مومن کافروں کے دشمن ہیں نا تو مومن جو ہیں ان کے ساتھ ہنسی مذاق کریں گے شماتت آدا وکال منو اور کہیں گے مومن بطور ملامت کے ان الخاسرین یہ ہے وہ خسارہ پانے والے جنہوں نے خسارے میں ڈالا تھا اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو دین قیامت کے خبردار بے شک ظالمین عذاب دینی کے اندر رہیں گے ماکان الحمن اولیا یہ اللہ کی طرف سے ہے نفی شفات کہریا اللہ کی کلام ہے نہیں ہوں گے واسطے ان کے کار ساتھ جو مدد کرے ان کی سوائے اللہ کے جس کو اللہ گمراہ کرے بس نہیں واسطے اس کے راہ نجات صبیر سے مراد گائے جی راہ نجات اس رب کم کے کامیابی اب کامیابی کا طریقہ بتا رہے ہیں کہا مانو اپنے رب کا پہلے اس کے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں ٹلنا واسطے اس کے اللہ کی طرف سے قطع آ جائے گا بالکم مل مل جائیں نہ ہوگی واسطے تمہارے کوئی جاہ پناہ اس دن اور نہ ہوگا واسطے تمہارے اللہ کے عذاب سے کوئی روک ٹوک کرنے والا خدا کے عذاب کو کوئی نہ آنے دے روک ٹوک کرے یہ بھی نہیں ہوا اگر نہ ہوگا واسطے تمہارے اللہ کے عذاب سے تو روک ٹوک کرنے والا فین آ یہ تسلی ہے خاتم الانبیاء پسنی بھیجا ہم نے تجھ کو ان کے اعمال پہ نگران ان علیہ کا ان اندل آپ کا فریضہ یہی ہے نہیں آپ کے ذمے میں پہنچا دینا بھائی نہ ذکر الانسان یہ شکوہ ہے اور بے شک ہم جب چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت تو فارحہ بہا پھولا نہیں سماتا ہاں۔ وہ پھولا نہیں سماتا اکڑ جاتا ہے فارحہ کا منع اکڑ جاتا ہے وہ ان تو سے سیاتون اور اگر پہنچے ان کو تکلیف باسباب ان کے اعمال کے برے اعمال کے فائنل انسان کفور پھر انسان بڑا ناشاکر ہو جاتا ہے کہتا ہے جی خدا میرا نہیں ہے مایوس ملک والارض دلیل کی نمبر کتنی جی سات خاص اللہ کے لیے سلطنت آسمانوں کی زمینوں کی یا خلق ما شاہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں بخشتے ہیں جن کے لیے چاہتے ہیں بیٹیاں اللہ جن کو چاہیں بیٹیاں دیتے ہیں بھائی بیٹے بعد میں ہیں بیٹیاں کیا ہیں کہ کیوں لایا گیا اس لیے کہ کفار جو تھے نا عرب کے وہ بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے تو تم بھی کی گئی کہ بیٹیوں کو پسند کرو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس گھر کے اندر پہلے پہلے بیٹی پیدا ہو کیا ہوتا ہے برکت کا گھر کے قرآن میں پہلے بیٹی ہے دیکھو جی حضرت آپ پہلے پڑھ چکے ہو کہ کن کو بیٹیاں تھیں شعیب علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی کیا تھی بیٹیاں تھیں پہلے پڑھ چکے ہو بیٹے نہیں تھے ان کے نبی ان کے اور بخشتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے کیا بیٹے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے اسماعیل صاحب بیٹی کی کوئی بات نہیں تھی وہاں اور جو ضب جم ذکران و اناسا یا جوڑے جوڑے دیتا ہے ان کو بیٹے بھی بیٹیاں بھی جیسے میرے حضرت ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معیش عقیمہ اور کر دیتا ہے اللہ جس کو چاہے عقیم عقیم کی اولاد نہ ہو بان جس کو کہتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور یاہی علیہ السلام ان کی کوئی اولاد نہیں تھی نہ بیٹے نہ بیٹیاں تھیں یا نے تو شادی نہیں کی تھی نا عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی نہیں تھی علیم قدیر بے شک وہی جاننے والے ہیں قدرت والے ہیں بما کان علیہ بشرن اضال شبو ازالہ شبہ ہے جی یہ رسالت کے متعلق ہے اضالہ شبہ رسالت کے متعلق یہ تھا لولا ان ضلع علیہ الملائے کا اور نرا ربانہ یہ گزر چکا ہے نا کہ فرشتے آئیں اتریں اور کہیں محمد سچا نبی ہے یا کس کو دیکھیں ہم نرا ربانہ ہم رب کو دیکھیں خود رب ہمیں کہے کہ حضور نبی ہے تو اس دنیا کے اندر رب کو کوئی دیکھ سکتا ہے پر میں تو اس باغ کی مولی ہو اللہ کے نبیوں نے بھی نہیں دیکھا اس دنیا کے اندر اسی حالت میں وہ ماکان علیہ باشر اضال شبو اور نہیں واسطے کسی بشر کے موجودہ حالت میں یہ موجودہ حالت لکھو اسی دنیا کے اندر موجودہ حالت اور اگر حضور نے اللہ کا دیدار کیا ہو تو اسی حالت کے اندر آئی عالم بالا ہاں دوسرا عالم ملک جبرو جبرولا اور نہیں واسطے کسی بشر کے موجود حالت میں یہ کہ بات کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ مگر القاع کے ساتھ یا واحج کا مانا الہام الکا واحج کا مانا وہ فرشتے والی وہی نہیں ہے کیا ہے دل میں الہام القاع کر دینا او میں ورائے حجاب یا پیچھے کس کے پردے کے کلام کریں اللہ لیکن پردے کے پیچھے یہ کس کے ساتھ بات کی تھی حضور کے ساتھ بھی کی او بجر سرا رسولہ یہ نمبر تین جی یہ چار طریقے ہیں واہجن جن ایک میں ورائے حجاب دو یرس یور یُس تین یا بھیجتا ہے فرشتے کو پر وہی کرتا ہے اپنے حکم ساتھ جو چاہتا ہے یہ کتنا طریقہ ہے جی تیسرا طریقہ الہام نوورائے حجاب اور فرشتہ بھیج کے وہی کرنا جیسے حضرت کی طرف آتی وہی باقی ان وہ بلند ہے اللہ تعالی حکمت والا ہے وہ کزال کا وہ ہے نا لے کرو ہم امرنا میرے عزیز یہ دلیل بھاٮٔ ہے دلیل بھاٮٔ اور حضور کے پاس یہ وہی جو آئی تینوں طریقوں کے ساتھ آئی یا نہیں اللہ کا حکم جو آیا ان تینوں طریقوں کے ساتھ القا بھی ہوا حضور کے دل پہ میوں برائے حجاب بھی باتیں ہوئی کہاں عرش پہ اور فرشتہ تو آتا ہی تھا پر میں اسی طرح تینوں طریقوں سے وہی کی ہم نے طرف تیرے قرآن کی جہاں روح کا من قرآن اپنے حکم سے یہ دلیل واحد نمبر چار تھی ما کن تدری مل کتاب الل ایمان آپ نہیں جانتے تھے تفصیلی طور پہ کہ کیا ہے کتاب آپ نہیں جانتے تھے یہ لکھنا ضرور کیا تفصیلی طور پہ کہ کیا ہے کتاب اور نہ تفصیلی طور پہ جانتے تھے ایمان بھائی حضور مومن تھے ابتدا پہ یا نہیں ابتدا سے کیا تھے مومن تھے ٹھیک ہے نا اور یہ بھی کتاب پہ بھی اجمالی طور پہ ایمان تھا لیکن کتاب پہ تفصیلی طور پہ اور ایمان کی تفاصیل آہستہ آہستہ ہی یا اقبار بھی یہی مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہ جانا کہ حضور نہیں جانتے تھے کیا کتاب ہے نہ ایمان بالکل ایمان کو نہ جانتے ہوں تو پھر کیا ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کفر کی طرف کام جاتا ہے حضور ایمان کو اجمالاً جانتے تھے اور بعد میں کیا آئی تفصیل کتاب کو اجمالاً جانتے تھے بعد میں تفصیل آئی نہ تھے آپ جانتے تفصیل کیا ہے کتاب اور نہ ایمان کے تفاصیل کو جانتے تھے لیکن کیا ہم نے اس قرآن کو حکمت انزال قرآن کیا ہم نے اس قرآن کو نور ہدایت دیتے ہیں ساتھ اس کے جن کو چاہتے ہیں اپنے بندوں سے ون نقل تحادی فریضہ خاتم الانبیاء بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں سراعت مستقیم کی وہ سراعت مستقیم کیا ہے آگے تشریح سراعت مستقیم وہ راستہ ہے اللہ کا وہ اللہ کے خاص اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں خبردار طرف اللہ تعالیٰ کے لوٹیں گے سارے معاملات مستقبل کے اندر کیا میں